welcome to visual programming last lecture میں ہم لوگوں نے سی شاپ کی انٹروڈکشن دیکھی ڈاٹ نیٹ دیکھا ہسٹری دیکھی کچھ اس کے کی ڈفرینسز کی آئیڈیاز سی شاپ کے پیچھے وہ ڈسکس کیے اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اس لیکچر میں ایک ہم ہیلو ورڈ پروگرام بنائیں گے اسے دیکھیں گے لائن بائی لائن ڈائسیکٹ کریں گے اور یہ ہم اس لیکچر میں کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ ہیلو ورڈ کا پروگرام دکھاتا ہوں یہ ہیلو ورلڈ کا پروگرام ہے صرف بیسیکلی فور لائنس ہیں اور باقی بریسز ہیں اور اس پروگرام کو ہم لائن بائی لائن ڈائسیکٹ کر کے سمجھیں گے کہ یہ پروگرام کیا کر رہا ہے تو پہلی لائن اس پروگرام میں لکھی ہوئی ہے یوزنگ سسٹم کی اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم ایک کینڈیڈیٹ پری فکس ہے for any types used in the source code اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر کوئی ٹائپ یوز کرنے جا رہا ہوں مثلاً اس پروگرام میں ایک ہی ٹائپ یوز ہوئی ہے کنسول کی اور کنسول کی ٹائپ اگر اسے کرنٹ پروگرام میں نہیں ملتی کرنٹ کنٹیکسٹ میں نہیں ملتی تو وہ یہ جو یوزنگ سسٹم لکھا ہے اس کی وجہ سے اسے سسٹم ڈاٹ کنسول بھی ٹرائی کرے گا کہ اگر کنسول نہیں تو کیا سسٹم ڈاٹ کنسول نام کی کلاس ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ جو کینڈیڈیٹ پریفکس ہے یہ الاؤ کرتا ہے کہ پروگرامر یہ کینڈیڈیٹ پریفکسز اسٹیٹ کر دے اور اس کے بعد کمپائلر یہ دیکھ لے کہ اگر یہ کرنٹ کنٹیکسٹ میں ٹائپ ایگزسٹ نہیں کرتی تو جو بھی کینڈیڈیٹ پریفکسز دیے ہوئے ہیں کیا ان میں تو نہیں کرتی اس کا مزید پرپز اسے ڈیٹیل میں ہم لیٹر ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ یہ یاد رہے کہ اس سے ہم نے یوزنگ سسٹم کا مطلب ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ پریفکس سسٹم ہے تاکہ آگے میں خالی کنسول لکھوں تو کمپائلر کنسول اسے نہیں ملتا تو سسٹم ڈاٹ کنسول ٹرائی کر لے نیکسٹ لائن کلاس پروگرام کی ہے اگر آپ نے جاوا یا سی پلس پلس کہیں بھی کلاسز لکھی ہیں تو یہ سیم کنسیپٹ ہے میں ایک کلاس ڈکلیئر کر رہا ہوں جس کے اندر کچھ ممبر ویریبلس ہو سکتے ہیں کچھ اس کے ممبر میتھڈس ہو سکتے ہیں تو اس پرٹیکولر کلاس پروگرام کے اندر صرف ایک ہی میتھڈ ایگزسٹ کرتا ہے جس کا نام ہے مین اور مین کے پیچھے وائڈ وائڈ کا کیا مطلب ہے کہ یہ میتھڈ کچھ ریٹرن نہیں کرتا مین کے آگے پیرنتھسز بلینک پیرنتھس پیرنتھس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے وچ مینس کہ مین کوئی آرگومنٹ بھی نہیں لیتا اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے اسٹیٹک اسٹیٹک کا یہاں پہ کیا مطلب ہے اسٹیٹک کا مطلب یہ کہ یہ جو کلاس پروگرام ہے اس پروگرام نارملی کیا ہوتا ہے کہ کلاس ہوتی ہے اسے انسٹینشیٹ کرنا پڑتا ہے انسٹینشیٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کلاس کا ایک انسٹنس بناتے ہیں جس کے اندر اس کے سارے ممبر ویریبلس کی ایک کاپی ہو مثلاً اس کلاس میں تو کوئی ممبر ویریبل نہیں لیکن اگر دو تین ممبر ویریبل دو تین انٹیجرس ہوتے تو وہ انٹیجرس کی ایک انسٹانس ایک کاپی بنتی اور پھر وہ میتھڈ ان پہ آپریٹ کرتا لیکن اسٹیٹک کا مطلب یہ کہ یہ پرٹیکولر میتھڈ کسی انسٹاس کے بغیر چل سکتا ہے لیٹر ہم اسٹیٹکس کو مور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن اگر مثلا یہ اسٹیٹک ہے تو یہ کسی ممبر ویریبل کو ایکسیس نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی انسٹنس ہی ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن یہاں پہ تو کوئی ممبر ویریبل نہیں ہے اس لیے ہم نے اسے اسٹیٹک ڈکلیئر کیا ہے اس کے اندر نیکسٹ لائن لکھی ہے console dot write line console ایک سسٹم لائبریری کے اندر ایک کلاس ہے اور اگین میں نے یوزنگ سسٹم چونکہ اوپر لکھا ہے اس لیے میں خالی کنسول لکھ سکتا ہوں which compiler will find out کہ کنسول ایگزسٹ نہیں کرتا تو it will try system dot console جو ایگزسٹ کرتا ہے تو سسٹم ڈاٹ کنسول وہ یوز کرے گا اور کنسول کیا ہے کنسول ایک ایسی کلاس ہے جو ہمیں کنسول ان پٹ اور کنسول آؤٹ پٹ کرنے دیتی ہے اگر کبھی آپ نے ونڈوز کے اندر کمانڈ پرومپٹ چلائی ہو سی ایم ڈی کر کے بلیک ونڈو آ جاتی ہے جو آپ کو ڈاس لائک سیمینٹکس دیتی ہے تو ڈاس کیا تھی اگر ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا ڈاس ایک آپریٹنگ سسٹم تھا ونڈوز سے پہلے جس میں کوئی گرافکس نہیں تھا صرف ایک بلینک ونڈو تھی جس پہ ٹیکسٹ انپٹ اور ٹیکسٹ آؤٹ پٹ ہوتی تھی اور اسے کنسول کہتے تھے تو یہاں پہ جو کنسول کلاس ہے یہ آپ کی اس بلیک ونڈو میں جو ٹرمینل ونڈو ٹریڈیشنلی بلیک ہوتی ہے اب تو آپ اسے کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں لیکن اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی جو کلاس پرووائڈ کرتی ہے وہ کنسول ہے تو یہاں پہ ہم نے کنسول کا میتھڈ یوز کیا ہے رائٹ لائن رائٹ لائن کیا کرتا ہے اسے ایک اسٹرنگ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں اور یہ وہ کنسول پہ آؤٹ پٹ کر دیتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو کنسول پہ یہ جو اسٹرنگ ہم نے ہیلو ورڈ کا لکھا ہے یہ اپیئر ہو جائے گا تو یہ ہم نے ایک ہیلو ورڈ کا پروگرام لکھا اسے لائن بائی لائن دیکھا اور اب ہم اسے کمپائل اور ہم اسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے چلے گا تو ہم اسے دو طریقے سے چلا سکتے ہیں ایک تو ہم اسے کنسول سے ہی چلا سکتے ہیں کمانڈ لائن کمپائلر یوز کر کے اور دوسرا ہم اسے ویژول اسٹوڈیو کے اندر سے چلا سکتے ہیں تو اگر ہم اسے کمانڈ لائن سے کمپائل کرنا چاہتے ہیں تو سی کے کمپائلر کا نام سی ایس سی ہے C sharp compiler C S C تو اگر ہم یہ خالی لکھیں سی ایس سی اور ہماری جو بھی لیٹ سے ہم نے اپنی ایگزامپل فائل کا نام ایگزامپل رکھا ہے ہم اسے کمپائل کریں تو اور ہمارے پاس ایک بائنڈری آئے گی وہ بائنڈری ہم چلائیں اور یہ بائنڈری یاد رہے کہ اس میں سی شاپ یا ڈاٹ نیٹ کا بائٹ کوڈ ہے اور یہ آٹومیٹیکلی سسٹم رن ٹائم پہ ورچوئل مشین یوز کر کے اسے چلائے گا تو اگر ہم اسے چلائیں تو یہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا آ جائے گا لیکن اگر ہم اسے ویژول اسٹوڈیو کے اندر سے چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی ہوگی ہمیں اس کے اینڈ میں کنسول ڈاٹ ریڈ لائن یا ریڈ کی کا کوئی فنکشن یوز کرنا پڑے گا یہ فنکشن ہم کیوں یوز کریں گے کیونکہ ہوگا یہ کہ جب آپ ویژل اسٹوڈیو کے اندر سے اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ کنسول ونڈو اپیئر ہوگی ہیلو ورلڈ لکھائے گا اور فوراً بند ہو جائے گی کیونکہ آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا ہے تو ہم اگر اینڈ میں کنسول ڈاٹ ریڈ لائن یا ریڈ کی ڈال دیں تو وہ جب تک ہم انٹر نہیں دباتے یا کچھ ان پٹ نہیں دیتے تب تک وہ وہاں پہ ویٹ کرے گا تو اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ تو ہم نے کنسول پہ آؤٹ پٹ کیا جس میں ہم ایک graphics user interface element introduce کرتے ہیں ہوگی کنسول اپلیکیشن ہی جس طرح پچھلے لیکچر میں بتایا تھا آپ فائل نیو پروجیکٹ سیچ آپ کنسول اپلیکیشن چوز کر کے بنائیں گے لیکن اب آپ کے پاس ایک میسج باکس آئے گا تو یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے using system dot windows dot forms کیا ہے جس میں سے ہم بیسیکلی ایک میسج باکس کی کلاس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو باقی پروگرام وہی ہے مین کے اندر اس بار ہم نے میسج باکس ڈاٹ شو اور ہیلو ورلڈ یوز کیا ہوا ہے تو جب آپ اس پروگرام کو چلائیں گے تو آپ کو ایک میسج باکس آ جائے گا جس کے اندر ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہوگا تو اس ایگزامپل میں ہم نے پہلی ایگزامپل میں کنسول آؤٹ پٹ کی دوسری میں ہم نے ایک میسج باکس دیا اب ہم پھر کنسول آؤٹ پٹ کرتے ہیں اور اس بار ہم ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ فیچر دیکھتے ہیں سی شاپ کے اسٹرنگس کا کہ ہم اس اسٹرنگ میں اپنی مرضی کی ویلیوز یا ڈفرینٹ ویریبلس کیسے انسرٹ کر سکتے ہیں اور بیسیکلی ساتھ ہم کنسول ان پٹ بھی دیکھتے ہیں تو جس طرح console dot write line function ہے اسی طرح console dot read line function ہے ریڈ لائن کیا کرتا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کمانڈ لائن پہ ٹائپ کر کے انٹر دبائیں گے اس سارے کے سارے کو وہ ایک اسٹرنگ بنائے گا اور وہ اسٹرنگ ریٹرن کر دے گا جس طرح اگر ہم سی پلس ون میں دیکھیں تو سی ان ہوتا ہے اس طریقے سے یہ کام کرے گا تھوڑا سملر تو یہ اگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں باقی پروگرام اسی طرح سے ہے یوزنگ سسٹم ہی ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم کنسول کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور console actually system dot console ہے اور ہم نے اس بار کیا کیا ہے ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ کیا وٹ از یور نیم اور ہم نے رائٹ لائن اس لیے نہیں کیا کہ خالی رائٹ کرنے سے وہ ایک لائن میں لکھتے گا اور نئی لائن میں نہیں جائے گا تاکہ ہم اسی لائن میں آگے اس سے ان پٹ لے سکیں پھر ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ کیا جس میں ہیلو اور پھر ہم نے بریسز کے اندر زیرو لکھا اور پھر ہم نے ایک سیکنڈ پیرامیٹر دے دیا جو کنسول ڈاٹ ریڈ لائن ہے ہوگا کیا یہاں پہ کہ پہلے پیرامیٹر ریزالو ہوں گے اور پھر فنکشن کال ہوگی اور پیرامیٹر ریزالو ہونے کے لیے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن کی کال جائے گی کنسول ڈاٹ ریڈ لائن کی کال کیا کرے گی جو کچھ آپ ابھی تک اسکرین پہ کیا ہے وٹ از یور نیم اور اس کے آگے آپ کا کرسر ہے آپ نے اپنا نام لکھا اور انٹر دبایا جس وجہ سے کرسر نیکسٹ لائن پہ چلا گیا اور اس سارے کا جو ریزلٹ ہے وہ اسٹرنگ بن کے کنسول ڈاٹ ریڈ لائن نے ریٹرن کیا تو یہ کال کیا بن گئی کنسول ڈاٹ رائٹ ہیلو اور آگے بریسز میں زیرو اور سیکنڈ پیرامیٹر بن گیا جو کچھ آپ نے کمانڈ لائن پہ انپوٹ کیا ہے یہ جو بریسز زیرو ہے یہ بیسیکلی آپ کے نیکسٹ آرگومنٹ کو یہاں پہ ریپلیس کر دے گا اگر آپ کے پاس اور بھی تین چار آرگومنٹس دیتے تو آپ بریسز کے اندر one two three four use کر سکتے ہیں تو یہ لکھا ہوا آ جائے گا ہیلو اور جو بھی آپ نے نام لکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھ دیا console dot write line welcome to this tutorial تو یہ آپ کی ایک کنسول ریڈ لائن کی بھی ایگزامپل ہو گئی اور اسٹرنگ کے اندر اس طرح سے بریسز دے کے یہ رائٹ right کے فنکشن کو آرگومنٹ پاس کرنے کی بھی ایگزامپل ہو گئی اب ہم one by one C sharp کی ٹائپس کو دیکھیں گے جہاں ضرورت ہوگی ایگزامپل بھی لیں گے اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے سمپل ٹائپ سے بولین ٹائپ سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کیا تھا بات کی تھی کہ سی شاپ میں اسٹرکٹ بولین ٹائپ ہے اور اسٹرکٹ بولین کا مطلب ہے کہ بولین ادھر ٹرو ہے یا فالس ہے سی پلس پلس میں کیا ہوتا ہے سی پلس پلس میں اگر میرا کوئی ویریبل ہے اے اور وہ ٹین ہے اور میں اف اے لکھ دوں تو وہ ٹرو ہوتا ہے کیونکہ anything non zero is true کیونکہ وہاں پہ اسٹرکٹ بولین ٹائپ نہیں ہے یہاں پہ اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ if A is non zero اگر میرا مطلب ہے تو مجھے لکھنا پڑے گا A not equal to zero A not equal to zero کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمپیرزن آپریٹر ہے جس کا ریزلٹ بولین ہوتا ہے ادھر بولین ٹرو اور بولین فالس تو بولین ٹائپ یہاں اور یہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ بہت ساری مسٹیکس بچ جاتی ہیں ایک بڑی کامن مسٹیک ہے سی میں کرنا کہ آپ اے ایکول بی لکھ دیتے ہیں جب کہ آپ کا انٹینٹ ہوتی ہے اے ایکول ایکول بی لکھنے کی اور دو ایکول آپ کو پتہ ہے سی پلس پلس میں یا ایون سی شارپ میں کمپیرزن آپریٹر ہے تو جب آپ اس کی جگہ غلطی سے ایک ایکول ڈال دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لیٹ سے آپ کے اے میں کوئی ویلیو ہے بی میں کوئی اور ویلیو ہے اے میں لیٹ سے آپ کے پاس ٹین ہے بی میں ٹوینٹی ہے اگر آپ سنگل ایکول لکھیں تو اے کو بی سائن ہو جائے گا اور اس ٹوٹل ایکسپریشن کا ریزلٹ بھی وہی ویلیو ہوگی تو آل دو کہ اے اور بی ڈفرینٹ تھے if A is equal to B کے ریزلٹ میں دونوں سیم ہو گئے ایکسپریشن بھی ٹرو ہو گئی حالانکہ فالس ہونی چاہیے تھی یہ بڑی ایک کامن مسٹیک ہے جو سی پلس کے پروگرامس میں ہو جاتی ہے لیکن سی میں کیا ہوگا کہ اے ایکول آپ نے لکھ تو دیا اس کا ریزلٹ ایک انٹیجر ہی ہے اے ٹین ٹین تھا تھا بی ٹوینٹی ہونے کے بعد اس ایکسپریشن کا ہے اور جب آپ اف ٹین لکھیں گے تو کمپائلر ایرر دے گا کہ اف کو تو بولین چاہیے اور بولین ادھر ٹرو ہوتا ہے یا فالس ہوتا ہے اور اس اس کا کا ایکسپریشن ریزلٹ بولین نہیں ہے اگر آپ کی ریئلی یہ انٹینٹ ہے کہ آپ اے کو بی سائن کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ نان زیرو ہے تو پھر سی شاپ میں آپ کو لکھنا پڑے گا if A equal to B اور this whole thing is not equal to zero explicitly لکھنا پڑے گا تو اس سے بہت سارے ایررس بچ جاتے ہیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے دو ویریبلس بنائے کنٹینٹ اور نو کنٹینٹ اور اسے ٹرو اور فالس کر دیا اور اس کے بعد ہم نے رائٹ right لائن کیا جس میں ہم نے بریسز میں زیرو ڈال کے کنٹینٹ کی ویلیو پرنٹ کی اور پھر ہم نے بریسز میں زیرو ڈال کے نیکسٹ لائن میں نو کنٹینٹ کی ویلیو پرنٹ کی تو یہ جب ہم پرنٹ کریں گے تو کوئی زیرو یا ون نہیں آئے گا بلکہ ٹرو یا فالس لکھا ہوا آئے گا کیونکہ یہی دو پاسبل ویلیوز ہیں تو یہ ہیں بولین ٹائپس جن کی ویلیو ادھر ٹرو ہو سکتی ہے یا فالس ہو سکتی ہے نیکسٹ ہم بات کریں گے انٹیجر ٹائپس کی یا انٹیگرل ٹائپس کی انٹیگرل ٹائپس بہت ساری قسم کی ہیں ایک نہیں ہے کافی ساری ہیں ان کی ویتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بیٹس ہیں ان کی ریپرزینٹیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے ان جتنی بیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں انہیں as a single number treat کر رہے ہیں یا اسے ایک فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ٹریٹ کر رہے ہیں اگر آپ فلوٹنگ پوائنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ایکسپوننٹ پارٹ ہوتا ہے کچھ اس کا باقی پارٹ ہوتا ہے تو اور اسی طرح سے آپ کے پاس کریکٹر ٹائپس ہیں وہ بھی بیسیکلی انٹیجرس ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس کسی کریکٹر کا یونیکوڈ ہوتا ہے تو یہ ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس ہیں یہ ساری ٹائپس دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹائپ اس کا سائز اور اس کی رینج دی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک سائن بائٹ کی ٹائپ ہے جو مائنس ون ٹوینٹی ایٹ سے ون ٹوینٹی سیون تک جاتی ہے اور ایک بائٹ کی ٹائپ ہے جو زیرو سے ٹو ففٹی فائیو تک جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ایٹ بٹس میں کوئی نمبر ہے تو وہ کیا نمبر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سائن بائٹ ہے یا سمپل بائٹ ہے اسی طرح آپ کے پاس شارٹ ہے سکسٹین بٹ کا انسائنڈ شارٹ ہے جسے یو شارٹ لکھتے ہیں انٹ ہے یو انٹ ہے لانگ ہے جو آپ کا سکسٹی فور بٹ کا نمبر ہے یا انسائنڈ لانگ ہے اور کیئر ہے جو آپ کا zero two six five five three five ہے اور اتنے آپ کے یونیکوڈ کریکٹرس ہیں تو ایک کیئر آپ کا ایک یونیکوڈ کریکٹر ریپرزینٹ کرتا ہے تو شارٹ انسائنڈ شارٹ اور کیئر میں دونوں کی رینج سیم ہے لیکن unsigned short as an integer use ہوگا اور char as a character use ہوگا اور اس لیے ان کی آٹومیٹک کنورژن نہیں ہوتی کیونکہ ان دونوں کا پرپز فرق ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ یہ فلوٹنگ پوائنٹ اور ڈیسیمل ٹائپس ہیں اس میں ہمارے پاس فلوٹ ہے 32 بٹ کا ڈبل ہے 64 بٹ کا ڈیسیمل ہے 128 بٹ کا اور ان کے ساتھ رینجز دی ہوئی ہیں تو انٹیجر ٹائپس جن میں نمبر سٹور ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ ایک اسمالر رینج سے وائڈر رینج میں آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو سکتی ہیں مثلاً ایک انٹ کو آپ ایک لانگ میں اگر اسٹور کرنے کی کوشش کریں تو کمپائلر آرام سے کنورٹ کر دے گا but other way round automatic conversion نہیں ہوگی کمپائلر آپ کو ایرر دے گا کہ اس جس میں آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی رینج چھوٹی ہے اس میں سارے نمبر نہیں اسٹور ہو سکتے اس کے بعد ہمارے پاس ایک سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ ٹائپ ہے جو ایک اسپیشل ٹائپ ہے جو بیسیکلی ایک کولیکشن آف یونیکوڈ کیریکٹرس ہے اور اسے ہم ایک سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ کہتے ہیں تو سسٹم ڈاٹ اسٹرنگ میں ایک اسپیشل کریکٹر ہے جسے کہتے ہیں اسکیپ کریکٹر اور وہ ہے backslash character backslash character یا اسکیپ کریکٹر کیوں یوز کرتے ہیں بعض کا ہم نے کوئی اسٹرنگ لکھنی ہوتی ہے مثلا ہم ایک اسٹرنگ آؤٹ پٹ کرنے لگے اور اس اس نے میں ہم نے نیو لائن لکھنی ہے یا اس میں ہم نے ٹیب لکھنی ہے اب ہم پروگرام کے اندر اگر دو نیو لائنس ڈالنی ہے اور نیو لائنس ڈال دیں تو سورس کوڈ کا سینٹیکس چینج ہو جائے گا کمپائلر کو اس کو کنورٹ کرنا ایک مشکل کام ہو جائے گا تو اس کے لیے اسکیپ سیکوینسز رکھتے ہیں کہ چونکہ اسکیپ ایک اسپیشل کریکٹر ہے بیک سلیش ایک اسپیشل کریکٹر ہے اس کے ساتھ ڈفرینس کمبینیشنس میں ڈفرینٹ اسپیشل کریکٹرس رائٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ کوشچن آتا ہے بیک سلیش کو سیلف کیسے لکھیں گے اس کی بھی ایک اسکیپ سیکوینس ہے دو بیک سلیش لکھیں تو آپ کا ایک بیک سلیش اپیئر ہو جائے گا ہم اس وقت اسکیپ سیکوینسز دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سنگل کوٹ ڈبل کوٹ کیونکہ اکثر ہم اسٹرنگ کو کوٹیشنس کے اندر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اسٹرنگ کے اندر ڈبل کوٹ لکھنی ہے تو ہم بیک سلیش ڈبل کوٹ لکھیں گے اور باقی نیو لائن بیک اسپیس ان ساری چیزوں کے لیے اسپیشل کریکٹرس ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسپیشل کریکٹر ہے ایٹ دا ریٹ سائن یہ اسٹرنگ کے بیچ میں اسپیشل نہیں ہوتا لیکن اگر بالکل اسٹرنگ سے پہلے ایٹ سائن لکھ دیں اسے کیا کہتے ہیں یہ وربیٹم کریکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس اسٹرنگ کے اندر کوئی اسکیپ سیکوینس نہیں ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس ونڈوز میں سارے پارٹس میں بیک سلیش ہوتی ہے اگر آپ نے C colon backslash windows backslash system backslash something لکھنا ہے تو ہر بیک سلیش دو دو بار لکھنی پڑے گی یا آپ صرف وربیٹنگ کریکٹر ڈال دیں ڈبل کوٹ میں اسٹرنگ سے پہلے اور پھر آپ کہ ہر چیز پھر آپ کا اسکیپ کریکٹر بند ہو جاتا ہے تو آپ کو اسکیپ سیکوینس بھی یوز نہیں کر سکتے لیکن آپ بیک سلیش کو نارملی یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ بیک سلیش این لکھ دیں گے وہ actually backslash n print ہو جائے گا تو یہ ہے وربیٹنگ کریکٹر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سی شاپ کے آپریٹرس کی سی شاپ میں بہت سارے آپریٹرس ہیں اور میں آپ کو ان کی بائی پریسیڈنس ان کی لسٹ دکھاتا ہوں یہ سی شاپ کے آپریٹرس ہیں اس میں ان کی ایسوسیٹیوٹی ہے لیفٹ ٹو رائٹ کچھ اس میں پرائمری آپریٹرس ہیں جیسے ایکس ڈاٹ وائی جو اس سے کسی ممبر ویریبل یا ممبر میتھڈ ایکسیس ہوتا ہے فنکشن کال آپریٹر ہوتا ہے رے کا آپریٹر ہوتا ہے plus plus minus minus increment اور ڈیکریمنٹ آپریٹرس ہیں نیو میموری لوکیٹ کرنے کے لیے اس طرح اور آپریٹرس ہیں یونری آپریٹرس پھر آپ کے ملٹیپلیکیٹیو آپریٹرس جو ملٹیپلائی ڈیوائڈ ماڈیولس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے یہ ایک پوری آپریٹرس کی لسٹ ہے جو آپ ریفر کر سکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے سی شاپ کے آپریٹرس اس لسٹ میں مینشن ہوئے ہوئے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے ایک اسپیشل کلاس کی سسٹم ڈاٹ ارے جس کے تھرو ہم سی شاپ میں اریز بناتے ہیں تو اریز ایک تو سنگل ڈائمینشنل ہو سکتی ہیں جو سب سے سمپل ہیں pretty much C plus plus والا سنٹیکس ہے صرف انیشلائزیشن میں ہمارے پاس ایڈیشنل آپشنس ہیں جس کی ابھی ہم ایگزامپل دیکھیں گے کہ ہم ارے کو ڈکلیئر کرتے ہی ساتھ انیشلائز کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کوئی ہر ضروری نہیں ہے کہ فور لوپ لگا کے انیشلائز کریں ہم اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہی ساتھ انیشلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ملٹی ڈائمینشنل اریز میں ہمارے پاس دو طرح کے آپشنس ہیں ایک تو ہمارے پاس جیگڈ اریز ہیں جس میں جو بیسیکلی ارے آف اریز ہوتے ہیں اور ایک ملٹی ڈائمینشنل اریز ہیں built in multi dimensional arrays اور اس میں ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کس کیا کیا ڈائمینشنس ہیں یا پری انیشلائز کر دیتے ہیں جس سے اسے ڈائمینشنس پتہ چل جائیں اور ان دونوں کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایک تھوڑی سی لمبی اگزامپل ہے بٹ اس میں دو تین طریقے سے آپ کو اریز کا یوزیج بتایا ہوا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو پہلے انٹ ارے کو انیشلائز کیا ہوا ہے فائیو ٹین اور ففٹین سے اور اس میں سائز نہیں دیا لیکن اس میں سائز سی شاپ کا کمپائلر خود سے ڈیڈیوس کر سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے وہ دیکھے گا یہ 5, 10, 15 تین ممبر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ارے کا سائز 3 ہے اور ان تینوں کے انڈیکس کیا ہوں گے 0, 1 اور 2 سی شاپ جیسے جاوا اور سی پلس پلس کی طرح زیرو بیسڈ انڈیکس یوز کرتی ہے تو ان کے انڈیکس ہیں 0, 1, 2 اس کے بعد ہم نے نیکسٹ جو ہے ایک two dimensional array two dimensional jagged array ہم نے ڈکلیئر کی ہے تو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مائی بولس بول ارے کی ارے ہے it is an array of arrays اور جو اس کے بعد ہم نے نیو بول کیا نیو بول ٹو کیا یہ ہم نے اس کی صرف یہ ڈائمینشن ڈکلیئر کی ہے کہ یہ دو اریز ہیں اور ابھی تک ان اریز کے ریفرنسز آگے نہ لیں یعنی ہم نے کہا یہ ارے آف اریز ہے اور ہم نے اس کے بعد دو ارے آبجیکٹس بنا دیے اور اب ان دونوں ارے آبجیکٹس میں انڈیویجول کتنے ایلیمنٹس ہیں کتنے بولس ہیں وہ ہم نے نیکسٹ ٹو لائنس میں انہیں ڈکلیئر کیے کہ my bool zero is equal to new bool two اس میں دو بولین بنا دیے اور مائی بول ون دوسری ارے کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا نیو بول آف ون تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ٹوٹل تین ایلیمنٹس ہیں پہلی ارے ہمارے پاس ارے آف ٹو اریز ہے جس میں سے پہلی ارے میں دو ایلیمنٹس ہیں اور سیکنڈ ارے میں ایک ایلیمنٹ ہے یہ ہیں ارے آف اریز جس میں ہر لائن ڈفرینٹ سائز کی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم نے ایک ڈبلس کی ٹو ڈائمینشن رے بنائی اور تھوڑا سا سنٹیکس دیکھیں چینج ہو گیا ہم نے ڈبل اور بریکٹس کے اندر ایک کوما ڈال دیا ایک کومے کا مطلب ہے کہ ہم دو ڈائمینشنل رے بنانا چاہ رہے ہیں اور ہم نے کہا اٹس نیو ڈبل اور پھر بریکٹ میں ہم نے ٹو کوما ٹو لکھ دیا وچ مینس دو روز دو کالمس اور یہ چار ایلیمنٹس کی ارے بن جائے گی اور میموری اتنی ہی لوکیٹ ہوگی جتنی فور ایلیمنٹ ارے میں لوکیٹ ہوتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ ہم اسے زیرو ون ٹو تھری سے انڈیکس کریں ہم اسے zero comma zero zero comma one one comma zero اور ون کاما ون سے انڈیکس کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کی جس اسٹرنگس کی اور ہم نے کہا کہ یہ اسٹرنگس کی ارے ہے نیو اسٹرنگ تھری یعنی تین اسٹرنگس ہیں اس میں اور ہر اسٹرنگ کریکٹرس کی کریکٹرس uh, uh, کی سارٹ آف ارے ہوتی ہے یا اسے آپ کہہ رہے ہیں کریکٹرس کی لسٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے اس ارے میں تین اسٹرنگس ڈکلیئر کیے اور لیٹر ہم نے ان تین اسٹرنگس کو ڈیزائن کیا کہ my strings zero is equal to some string string one is equal to some string string two is equal to some string اور ان ساروں کے ساتھ آپ دیکھیں ہم نے کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کر کے انہیں پرنٹ کیا ہوا ہے تو اس ایگزامپل سے آپ کو اریز کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ چلی ہوں گی پہلی چیز ملٹی ڈائمینشنل اریز ادھر کاما بریکٹس کے اندر کاما سے ڈیفائن ہو سکتے ہیں جس میں وہ multi dimension same rows same column ہوتے ہیں اکٹھے لوکیٹ ہو جاتے ہیں یا وہ جگڈ اریز ہو سکتے ہیں جس میں وہ ارے آف اریز ہوتے ہیں آپ کو ہر ارے کو انڈیویژلی نیو کر کے لوکیٹ کرنا پڑتا ہے یوزلی ہم پریکٹس میں دیکھیں گے کہ ہم جگڈ اریز اوائڈ کریں گے اور سمپل ملٹی ڈائمینشنل اریز کوشش کریں گے یوز ہوں انلیس کہ کوئی اسپیشل سرکمسٹینسز ہوں جو ہمیں جیکٹ اریز یوز کرنے کے لیے پوش کریں ارے کی سائزز کوئی بھی انٹیجر ٹائپ ہو سکتی ہے جو ہم ارے کے سائز کے طور پہ دے سکتے ہیں ارے انڈیکسز ہم ہمارے زیرو سے شروع ہوتے ہیں یہ زیرو بیس انڈیکس اسکیم ہے zero one two three up to size minus one تو یہ ہم نے دیکھا boolean types integer types floating point types string arrays یہ ہماری ساری بیسک ٹائپس کور ہو گئیں اب ہم دیکھیں گے اس کے بیسک کنٹرول اسٹرکچرس جو کہ ایف وائل فور اور یہ چیزیں ہوں گی تو اس کی ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اور یہ یہ جو کنٹرول اسٹرکچرس ہیں یہ آپ کا بیسک ابھی تک تو آپ نے پروگرام لکھے جو شروع سے اینڈ تک چلتے ہیں اور کنٹرول اسٹرکچرس جیسے آپ نے سی پلس پلس میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ برانچ کر لیں کسی ڈیسیجن کی بیس پہ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسٹرکٹ بولین ٹائپس کی بات کی تھی اور کنٹرول اسٹرکچر ہمیشہ آپ کا بولین ٹائپ ریکوائر کرے گا آپ کو انٹیجر یا اسٹرنگ ٹائپ دے کے اس پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے آپ کو ہمیشہ ٹرو یا فالس بیسڈ کوئی ٹائپ چاہیے اور یہ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں یہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو کمپیریزن آپریٹرس چاہیے equality operators less less than operator greater than operator یہ سارے آپریٹرس آپ کو ایک ٹرو یا فالس ریٹرن کریں گے جس کی بیس پہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں تو اف اسٹیٹمنٹ کیسے کام کرتی ہے ایف اسٹیٹمنٹ کے آگے ایک بلاک ہوتا ہے اور وہ صرف تب چلتا ہے جب اف اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے وہ بلاک ایک سنگل اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہے اور جب وہ ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہے تو ہم اس کے گرد بریسز یوز کرتے ہیں اور ایک اچھی پروگرامنگ پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ بریسز یوز کر دیں اس سے کنفیوژن کم ہوتی ہے لیکن بعض کا اگر سمپل ایک لائن ہے تو پروگرامرس اسے بغیر بریسز کے بھی یوز کر لیتے ہیں ایک ہر ایف کے ساتھ ایک ایلس بلاک بھی آ سکتا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں کہ ایف یہ کنڈیشن ٹرو تو یہ اسٹیٹمنٹ یا بلاک چلا دو اور اس کے بعد ایلس اگر یہ کنڈیشن فالس ہو تو یہ اسٹیٹمنٹ یا یہ بلاک چلا دو اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں وہی کنڈیشن دوبارہ لکھ کے کہہ دوں ایف ناٹ دس کنڈیشن تو یہ چلا دو تو ایلس اس طرح کی چیز ہے کہ ادھر یہ چل یہ اف بلاک چلے گا اور ایلس بلاک چلے گا ایلس بلاک اٹ سیلف ایک اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے یا بریسز کے اندر ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہے اور چونکہ ایف اٹ سیلف ایک اسٹیٹمنٹ ہے بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایلس بلاک کیا ہے ایلس بلاک پھر ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایف اسٹیٹمنٹ اور ایلس اور ایلس کے ساتھ ہم ایف لکھتے ہیں اور وہ بیسیکلی اب ایلس کے آگے ایک اسٹیٹمنٹ ہے ایف اسٹیٹمنٹ بٹ وہ ایف اسٹیٹمنٹ کیا ہے ایف کنڈیشن بلاک تو اب ہمیں لگتا یہ کہ ملٹیپل بلاکس ہیں ایف اور پھر ایلس ایف کا بلاک اور پھر ایلس ایف کا بلاک اور پھر ایلس لیکن ٹرولی وہ ساری ایف اسٹیٹمنٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ کے ایلس میں صرف وہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں ایک کنڈیشن لکھی ہوئی ہے if my int is less than zero اور my int is equal to zero تو یہ لیس جو لیس دین کا سائن ہے یہ کمپیریزن کر رہا ہے اور اور جو دو اسٹریٹ لائنس ہیں یہ اور کا سمبل ہیں اور اس کے بعد اکویلٹی کمپیریزن ہے اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن ٹرو ہے تو ہم آؤٹ پٹ کر رہے ہیں کہ دس نمبر از لیس دین اور اکول ٹو زیرو اور پھر ایلس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک ایف ہے اس ایف سے لے کے اینڈ تک آخری ایلس تک ایکچولی ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ ایف ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس ایلس بلاک میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایف کی اس ایف کی اسٹیٹمنٹ کو اٹ سیلف دیکھیں تو وہ کیا ہے if my int is greater than zero and my int is less than equal to ten تو ہم نے آؤٹ پٹ کیا ہوا ہے کہ ون ٹو ٹین کی رینج میں ہے اور اس ایف کی جو سیکنڈ ایف تھا اس کی ایل اسٹیٹمنٹ میں پھر ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے جو یہاں سے اینڈ تک کنٹینیو ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہر اف اسٹیٹمنٹ ایک اف بلاک ہے اور ایلس بلاک ہے اور ایلس بلاک بعض اوقات پھر ایک اف اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں یہ اس طریقے سے ہم ملٹیپل کنڈیشنز لکھ سکتے ہیں تو ہوگا کیا کہ جب یہ پروگرام ایکسیکیوٹ ہوگا اور مائنٹ میں کوئی ویلیو ہوگی تو ان سارے بلاکس میں سے کوئی ایک بلاک رن ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارے بلاک رن ہوں تو یہ اف اسٹیٹمنٹ ہے اور اف ہماری بڑی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے اور اگین آپ نے سی پلس پلس میں یوز کی ہوگی نیکسٹ ہماری اسٹیٹمنٹ ہے سوئچ اسٹیٹمنٹ یہ بھی سی پلس پلس سے سملر ہے یا جاوا سے سملر ہے اور اس میں ہم کسی انٹیجر یا اسٹرنگ ٹائپ کے اوپر ڈیسیجن لیتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر انٹیجر ہے ویریبل ہے یا یہ اسٹرنگ ویریبل ہے اور اس کے بعد ہم ویلیوز لسٹ کرتے ہیں جو کہ ساری کانسٹنٹ ہونی چاہیے وہاں پہ ہم ویریبلس نہیں یوز کر سکتے کہ سوئچ میں جو کنڈیشن یا جو بھی ہم نے ویریبل دیا ہے اس کی اگر یہ ویلیو ہے تو یہ کرو اگر یہ ویلیو ہے تو یہ کرو یہ جو لسٹ آف آپشنس ہیں یہ ہماری سوئچ اسٹیٹمنٹ ہے جو سوئچ اسٹیٹمنٹ کا ہم کوڈ لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کیسز دیتے ہیں یہ case one case two case three اور اس کے بعد ہر کیس کے کوڈ میں وہ تب تک ایگزیکیوٹ کرتا ہے جب تک اسے کوئی بریکنگ اسٹیٹمنٹ نہیں مل جاتی تو ہمارے پاس یہ جو بریک کرنے کے لیے برانچنگ اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کون کون سی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک تو بریک کی اٹ سیلف اسٹیٹمنٹ ہے جو پورے کے پورے سوئچ بلاک سے باہر نکل جائے گی پھر ہمارے پاس ایک کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے جو سوئچ بلاک سے باہر نکل جائے گی اور انکلوزنگ بلاک میں جو ریمیننگ لاجک ہے اسے اسکپ کر دے گی یہ اسٹیٹمنٹس ہم بعد میں دیکھیں گے ہم لوپس میں اور ڈفرینٹ جگہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہم یوزلی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک پراپر کنٹرول اسٹرکچر سے باہر ہمیں کہیں بھی جمپ کرنے دیتی ہے تو پرابلی ہم اس کی کبھی بھی اگزامپل نہیں دیکھیں گے بٹ فار کمپلیشن ہم نے یہاں مینشن کر دی ہے ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے جو پورے کے پورے کرنٹ میتھڈ سے باہر نکل جائے گی فنکشن ختم ہو جائے گا تھرو اسٹیٹمنٹ ہے جو ایکسیپشن تھرو کر کے میتھڈ سے نکل جائے گی اگین ہم ایکسیپشنس کی بات لیٹر کریں گے تو یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ تھی جس کے تھرو ہم ڈفرینٹ چوائسیز میک کر سکتے ہیں اس میں ڈفرینٹ کیسز آ سکتے ہیں کیس کو ایک برانچنگ اسٹیٹمنٹ سے ہم اینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ڈیفالٹ کیس بھی ہم دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کیس سیٹسفائی نہ ہو تو اس ڈیفالٹ کیس میں آ جائے اس سوئچ اسٹیٹمنٹ کی ایک ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ویریبل پہ اے پلس بی پہ سوئچ کیا ہوا ہے اور اے پلس بی پہ ہم نے سوئچ کیا اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کے اندر ایکسپریشن ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ کیسز دیے ہوئے کہ اگر اس کا ریزلٹ ٹین ہو تو کیا کرنا ہے رزلٹ ٹوینٹی ہو تو کیا کرنا ہے اور ٹوینٹی اور تھرٹی کے کیس میں ہم نے ایک ہی آپریشن کیا ہے تو ہم نے کیس ٹوینٹی اور کیس تھرٹی اکٹھا لکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ڈیفالٹ کیس لکھا ہے کہ اس ڈیفالٹ کیس میں کیا کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہر جگہ جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہے اس کے آگے بریک ڈالے تاکہ یہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ ہو کے نیکسٹ کیس کی بھی نہ ساتھ ہی چلنے لگ جائیں بلکہ یہ سوئچ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹ ہو جائے نیکسٹ ہم نے لوپس ڈسکس کریں گے اور لوپس ہمارے پاس چار طرح کے لوپس ہیں ایک وائی لوپ ہے ایک ڈو وائی لوپ ہے ایک فور لوپ ہے اور ایک فور ایچ لوپ ہے اور ان میں سے پہلے تین آپ کو سی پلس پلس میں بھی ملیں گے اور آپ ان سے فیملیئر ہوں گے اور for each C sharp specific ہے اور بعض کیسز میں بڑا سمپلیفائی کر دیتا ہے کوڈ کو تو یہ چار لوپس کے سینٹیکس کیا ہے یہ دیکھتے ہیں وائل لوپ میں ہمیں ایک بولین ایکسپریشن دینی ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ڈو وائل لوپ میں ہم پہلے سیٹ آف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر وائل کی کنڈیشن دیتے ہیں اور اس میں آپ کو دونوں میں فرق امیجیٹلی آبویس ہوگا کہ ڈو وائل میں وہ بلاک ایک بار ایگزیکیوٹ ہوگا ہی ہوگا کیونکہ وہ کنڈیشن تو بعد میں ہے وائل میں یہ ہو سکتا ہے کہ بلاک زیرو ٹائم ایکزیکیوٹ ہو جب کہ ڈو وائل میں وہ بلاک آف کوڈ وہ statements at least one time execute ہوں گی فور وائل کی ذرا سی ایڈوانسڈ فارم ہے وائل لوپ سے ہم سارے کام کر سکتے ہیں بٹ فور میں کافی چیزیں سمپلیفائی ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی رے کو ٹریورس کرنا ہے اور ہم نے ایک انیشلائز کرنا ہے اس کے انڈیکس کو تو ہم انیشلائزر لسٹ میں اسے انیشلائز کر سکتے ہیں بولین ایکسپریشن میں اس کا کمپیریزن دے سکتے ہیں اور پھر ہم ایک اس کا انکریمنٹ آپریٹر اس کی تھرڈ پارٹ میں دے سکتے ہیں تو یہ تین چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں لکھ ہم اسے وائل لوپ میں بھی سکتے ہیں لیکن فور میں یہ سمپلیفائی ہو جاتا ہے اور فور ایچ کے لوپ میں ٹائپ کوئی آئٹریشن ویریبل اور ان لسٹ ان سم لسٹ اور ان سم ارے اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہم بعد میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے کسٹم کلاسز بھی ایک انومریشن کا انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہیں اور ان سب پہ فور ایچ لگ سکتا ہے تو یہ اس میں ہمیں کوئی انیشلائزر کوئی انکریمنٹ آپریٹر نہیں چاہیے لیکن ہم ایک ارے کو اس کی مدد سے ٹریورس کر سکتے ہیں تو یہ چار طرح کے لوپس ہیں اور ہم اب ہم ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یوز ہوتے ہیں یہ پہلا ہماری وائل لوپ کی ایگزامپل ہے وائل لوپ کی ایگزامپل میں ہم نے ایک انٹیجر ڈکلیئر کیا ہے زیرو اور ہم نے ایک وائل لوپ لگایا ہے کہ جب تک وہ انٹیجر ٹین سے لیس ہے ہم کنسول ڈاٹ رائٹ کریں اور وہی ہم نے بریسز زیرو کا سینٹیکس یوز کر کے اس میں مائی انٹ کو پرنٹ کرا دیا ہے اور اس کے بعد مائی انٹ کو انکریمنٹ کر دیا ہے تو ہوگا کیا کہ پہلے زیرو پرنٹ ہوگا پھر ون ٹو تھری فور اور جیسے ہی یہ انکریمنٹ ہو کے ٹین ہوگا تو یہ وائل لوپ کی کنڈیشن فیل ہو جائے گی اور وہ ٹین کے ساتھ وائل لوپ میں نہیں انٹر ہوگا تو آپ کو اسکرین پہ زیرو سے لے کے نائن تک آؤٹ پٹ نظر آئے گی آپ کو ٹین آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گی اور اس کے بعد وہ console dot write line new line پہ جانے کے لیے ایڈ کر دیا یہ ہماری وائل لوپ کی ایگزامپل تھی نیکسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو یہ فور لوپ کی ہے فور لوپ کی اس ایگزامپل میں ساتھ ہم نے بریک کی بھی ایگزامپل دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ایگزامپل میں کیا ہوا ہوا ہے وہی using system class declaration static main method سب کچھ اسی طرح سے ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک فور لوپ کی یوز کیا ہے اس کے انیشلائزیشن پارٹ میں ہم نے int i is equal to zero use کیا یعنی ایک آئی ویریبل ڈکلیئر ہو گیا کمپیریزن پارٹ میں بولین ایکسپریشن والے پارٹ میں ہم نے آئی لیس دین ٹوینٹی کمپیرزن کیا اس کا مطلب ہے ہم تب بریک کریں گے جب آئی ٹوینٹی یا ابو ہو جائے گا تھرڈ پارٹ میں ہم نے آئی کو پلس پلس کیا انکریمنٹ کیا اس کے بعد اس کی باڈی میں ہم نے کہا کہ if i is equal to ten تو ہم بریک کر جائیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آئی ٹین ہو تو یہ لوپ بریک ہو جائے تو اس کا مطلب اگر ہم انکریمنٹ کر کے جا رہے ہیں زیرو ون ٹو تھری تو پرابلی ٹین پہلے ہوگا تو وہ ٹوینٹی والی کنڈیشن تک نہیں جائے گا وہ ٹین پہ ہی بریک کر جائے گا نیکسٹ ایف اسٹیٹمنٹ ہم نے کیا the i mod two is equal to zero mod two لینے کا کیا پرپز ہوتا ہے ماڈ ٹو لیتے ہیں تو آپ کے جتنے ایون نمبرس ہیں انہیں جب ٹو سے ڈیوائڈ کریں تو آپ کا ریمائنڈر زیرو ہوتا ہے اور جتنے آڈ نمبر ہیں انہیں ٹو سے ڈیوائڈ کریں تو ریمائنڈر ون ہوتا ہے تو i mod two is equal to zero basically یہ چیک کر رہے ہیں یہ ایون نمبر ہے یا آڈ ہے اگر یہ ایون نمبر ہے یعنی ہے تو ہم نے یہاں پہ کنٹینیو کر دیا اب یہاں بریک اور کنٹینیو میں فرق ہے کنٹینیو کا کیا مطلب ہے کہ یہی فور لوپ کی نیکسٹ آئٹریشن شروع ہو جائے گی باقی اسٹیٹمنٹس جو باڈی میں وہ نہیں چلیں گی اور فور لوپ نیکسٹ آئٹریشن آ جائے گی اور اس کے بعد ہم نے آئی کو کنسول پہ پرنٹ کر دیا ہوگا کیا سب سے پہلے آئی زیرو آئے گا زیرو کے ساتھ آئی ٹین نہیں ہے لیکن ماڈ ٹو اسٹل زیرو ہے لوپ کنٹینیو ہوگا ون آئے گا ون پہ دونوں اف کنڈیشن فیل ہو جائیں گی نہ بریک ہوگا نہ کنٹینیو ہوگا تو آپ کے کنسول پہ پرنٹ ہو جائے گا ون ٹو اگین کنٹینیو ہو جائے گا اور تھری پرنٹ ہوگا تو آپ کے کنسول پہ آئے گا one three five seven nine اب نائن کے بعد جب انکریمنٹ ہو کے آئی کی ویلیو ٹین ہوگی تو if i is equal to ten true ہو جائے گا اور یہ لوپ بریک ہو جائے گا تو آپ کے پاس one three five seven nine یہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے فار ایچ کی ایگزامپل دی ہے فار ایچ کی ایگزامپل میں وہی using system class declaration static main method وہ ساری چیزیں دیں اس کے بعد ایک اسٹرنگ ارے ڈکلیئر کی اور اسے ڈکلیئر کرتے ہی ساتھ انیشلائز کر دیا تو اسٹرنگ نیمس میں ہم نے چار نام ڈال دیے اور اب یہ دیکھیں سینٹیکس کہ ہم نے کہا for each string person in name یہ کیا سینٹیکس بتا رہے یہ سینٹیکس بتا رہے کہ جو ہمارا ویریبل ہے آئیٹریشن ویریبل اس کی ٹائپ کیا ہے اسٹرنگ اور اس ویریبل کا نام اس فور ایچ باڈی کے اندر ہم اسے ریفر کریں گے ایز پرسن اور ان مینس کہ کس لسٹ کو ہم آئیٹریٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہم نے دے دیا نیم اب اگر میں اسٹرنگ کی جگہ انٹ لکھ دیتا تو کمپائلر مجھے ایرر دیتا بیکاز نیم ایک اسٹرنگ کی ارے ہے اس کا ہر ایلیمنٹ ایک اسٹرنگ ہے تو مجھے جو پرسن ہے اس کی ٹائپ بھی اسٹرنگ ہونی چاہیے تھی تو یہ کمپائلر کی یہاں پہ تھوڑی سی ٹائپ چیکنگ ہے اس کے بعد اس کی باڈی کے اندر مجھے پرسن ایز اے ویریبل مل جائے گا جس کو میں یوز کر سکتا ہوں اور وہ باری باری اس ارے کے انڈیسز کو ریفر کر رہا ہوگا اور اگر آپ کو ریفرنس ویریبلس یاد ہوں تو بیسیکلی انہی انسٹانسز کا ایک نیا ریفرنس ویریبل ہے میں نے کیا کیا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن اور وہ پرسن کا نیم پرنٹ کرا دیا یہ ہم نے ایگزامپلس دیکھیں وائل لوپ کی فور لوپ کی ایچ لوپ کی ڈو وائل کی ایگزامپل وائل کے سملر ہے اس میں صرف لوپ باڈی ایک بار ضرور ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور ڈو وائل ذرا کم یوز ہوتا ہے وائل فور اور فور ایچ بہت یوز ہوتے ہیں اور ایچ میں ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے ہم نے فور میں دیکھا کہ فور وہی وہی کام کرتا ہے جو وائل میں ہو سکتا ہے لیکن اسے زیادہ نیٹلی کرتا ہے اور ایچ جہاں پہ ایچ اپلائی ہو سکے مثلاً ایسی لسٹ ہے جس پہ ایچ اپلائی ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ فور والا کام اور نیٹلی کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک انڈیکس آئی انیشلائز کریں اور ارے کے سائز تک جائیں اور ہر بار ارے آف دیٹ انڈیکس کو یوز کریں اس کے بجائے ہم جسٹ ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں جو اس ایلیمنٹ کو ریفر کر رہا ہے اور سیدھا اس ایلیمنٹ پہ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ تو تھے ہمارے کنٹرول اسٹرکچرس اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ سی شارپ میں میتھڈس کیا ہوتے ہیں میتھڈس کیا ہوتے ہیں اور کیسے لکھے جاتے ہیں تو میتھڈ کا سنٹیکس دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک میتھڈ کے سنٹیکس اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اس کے ماڈیفائرس ہوتے ہیں ان دو پہ ہم بعد میں زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے ابھی تک ہم نے ایک ماڈیفائر دیکھا ہوا ہے اسٹیٹک کا جو کہ ایک میتھڈ کو انسٹنس میتھڈ کے بجائے کلاس میتھڈ بنا دیتا ہے اس کے لیے ایک کسی انسٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد ریٹرن ٹائپ ہم نے ٹائپس تو ساری کور کر لی ہیں کوئی بھی ٹائپس اینٹ اسٹرینگ بل کریکٹر یہ ساری کی ساری ریٹرن ٹائپ ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم میتھڈ نیم دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پیرنسس کے اندر پیرامیٹرس لسٹ کرتے ہیں اور پیرامیٹرس کیا ہوتے ہیں ایک ٹائپ نیم ہوتی ہے ایک پیرامیٹر نیم ہوتا ہے کوما ایک ٹائپ نیم پیرامیٹر اور اس طریقے سے ہم پیرامیٹرس کی لسٹ دیتے ہیں اور سی شاپ میں اب ویریبل پیرامیٹرس بھی سپورٹ کرتی ہے جس کی بھی ہم اگزامپل دیکھیں گے تو میتھڈس کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈاٹ آپریٹر یوز کرتے ہیں جس کی ہم ایگزامپل ایکچولی پہلے بھی ہم ساری ایگزامپلس میں دیکھ چکے ہیں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن ہم اسی کو تھوڑا ڈسائفر کرتے ہیں کہ کنسول ایک کلاس ہے اور اس پہ ڈاٹ آپریٹر لگا کے ہم اس کا ایک میتھڈ ایکسیس کر رہے ہیں اور چونکہ یہ میتھڈ ایک اسٹیٹک میتھڈ ہے رائٹ right لائن کا اس لیے یہ ہم کلاس نیم کے ساتھ جو ٹائپ نیم ہے کنسول اسی کے ساتھ ڈاٹ آپریٹر سے ایکسیس کر لیا اگر یہ میتھڈ اسٹیٹک نہ ہوتا تو ہمیں کنسول کا ایک انسٹنس بنانا پڑتا ایک نیو کر کے اس کی ویریبلس کی ایک کاپی بنتی میموری میں جگہ لوکیٹ ہوتی اور پھر یہ میتھڈ کال ہو سکتا لیکن دونوں کیسز میں میتھڈ کال کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈاٹ آپریٹر کی ضرورت ہے اور دوسرے کیس میں جہاں ہم ایک انسٹنس بنا رہے ہیں وہاں پہ وہ انسٹنس اگین ایک ریفرنس ویریبل ہوتا ہے جس جو اس کلاس کے ایکچوئل انسٹنس کو پوائنٹ کر رہا ہوتا تو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک میتھڈ کال کرنے کی اس ایگزامپل میں ہم نے اسی طرح سے یوزنگ سسٹم ایک کلاس ڈکلیئر کی اور مین میتھڈ کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ بنایا ہم نے اپنی ہی کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا یعنی یہاں پہ ہم نے one method O M is equal to new one method کیا یہ لائن کیا کر رہی ہے یہ لائن ایک نیا انسٹنس کریٹ کر رہی ہے اس ون میتھڈ کلاس کا اور اس انسٹنس کو جو ویریبل ریفر کر رہے وہ او ایم ہے سو او ایم ایک ریفرنس ویریبل ہے جو ریئل انسٹنس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ لائن میں ہم نے O M dot get choice تو ڈاٹ آپریٹر ہم نے ویریبل نیم کے ساتھ کال کر کے گیٹ چوائس کال کیا تو اس کلاس میں دو میتھڈس ہیں ایک مین ہے جو اسٹیٹک ہے جو ڈائریکٹلی انووک ہو سکتا ہے اور ایک گیٹ چوائس ہے جسے ایک انسٹنس کی ضرورت ہے اور یہ انسٹنس ویریبل یہ انسٹنس میتھڈ ہمارا یہاں پہ ایک اسٹرنگ ایک فکس اسٹرنگ ریٹرن کر رہے صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ اور یہ ہمارے پاس مائی چوائس کے اندر آ جائے گی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک میتھڈ کو کال کرنے کے لیے ڈاٹ آپریٹر یوز ہو رہا ہے اسٹیٹک کے کیس میں کلاس نیم کے ساتھ اور ادروائز انسٹنس ویریبل کے ساتھ تو میتھڈس کے کنٹیکسٹ میں ڈاٹ آپریٹر سے ہم نے دیکھا کال کیسے ہوتے ہیں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہیں انسٹنس میتھڈس اور پیرامیٹر سے ریلیٹڈ پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ایک دس پوائنٹر اگر آپ اگین سی پلس پلس سے آئے ہیں تو آپ کو دس پوائنٹر کا پتہ ہوگا دس پوائنٹر کیا ہوتا ہے اس اسی طرح سے سی پلس پلس کی طرح یہاں سی شاپ میں بھی ایک دس پوائنٹر ہوتا ہے جو کسی میتھڈ کے اندر صرف انسٹنس میتھڈ کے اندر اس انسٹنس کا ریفرنس ہوتا ہے مثلا اگر میں نے O M dot get choice call کیا تھا تو گیٹ چوائس میتھڈ کے اندر اگر میں دس یوز کروں دس ایک کی ورڈ ہے تو وہ اسی ویریبل کو ریفر کر رہا ہے اسی انسٹنس کو ریفر کر رہا ہے جسے او ایم ریفر کر رہا تھا آل دو کہ مجھے او ایم ایکسپلسٹلی پاس نہیں ہوا لیکن دس اسی کو ریفر کر رہا ہے اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسٹنس میتھڈ ہو کیونکہ اگر وہ اسٹیٹک ہے تو تو کوئی انسٹنس ہے ہی نہیں جس پہ وہ کال ہوا ہو تب تو وہ کلاس پہ کال ہوا تھا دوسری چیز جو ہم اس میں پیرامیٹرس دیتے ہیں جو ہم نے بات کی کہ type variable name type variable name اس کے ساتھ ہم کچھ ایڈیشنل کوالیفائرس دے سکتے ہیں ان کوالیفائرس میں سے ایک کوالیفائر ہے ریف کا R E F ref qualifier کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو بھی چیز پاس ہو رہی ہے کوئی ویلیو ٹائپ ہے یا ریفرنس ٹائپ ہے یہ ایک بائی ریفرنس پاس ہو رہی ہے اور اسے اس میں ویلیو پاس بھی ہوگی اور جو فنکشن ہے جو میتھڈ کال ہو رہا ہے اگر وہ اس ویلیو کو یوز کر کے ماڈیفائی کرے گا تو ویلیو ماڈیفائی بھی ہو جائے گی ورنہ نارملی اگر ویلیو ٹائپ پاس ہو رہی ہے تو میتھڈ کو اس کی کاپی جاتی ہے اور وہ اسے ماڈیفائی کرے تو صرف اپنا لوکل پیرامیٹر چینج کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک اور ٹائپ ہو سکتی ہے کہ ہم آؤٹ لکھتے ہیں ریف کی جگہ آؤٹ لکھتے ہیں تو یہ پیرامیٹر ایک آؤٹ پیرامیٹر بن جاتا ہے جس کیس میں جو میتھڈ اس پیرامیٹر کے ساتھ چینجز کرے گا وہ واپس کالر کو نظر آئیں گی جبکہ کالر کی ویلیو ادھر نہیں جائے گی اگر کالر کی نے ویلیو کو بھیج بھی دی ہے اور اس فنکشن نے ویلیو یوز کرنے کی کوشش کی ہے تو کمپائلر ایرر دے گا کمپائلر کہے گا کہ یہ تو آؤٹ پیرامیٹر ہے یہ اسائن کرنے کے لیے ہے یہ یوز کرنے کے لیے نہیں ہے تو آؤٹ اس طرح کی غلطیوں کو اس طرح کی مسٹیکس کو اوائڈ کر دیتا ہے کہ ہم نے ایک پیرامیٹر اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ویلیو واپس بھیجیں گے جب کہ ہم نے اسے یوز اس لیے کر لیا کہ اس کی ویلیو یوز کر لیں تو آؤٹ پیرامیٹر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بعض اوقات ہمیں ایک ایرر کوڈ ریٹرن کرنا ہوتا ہے یا کوئی اور انفارمیشن ریٹرن کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ہی کوئی اور ڈیٹیل بھی ریٹرن کرنی ہوتی ہے مثلا ہم نے ایک اسٹرنگ آنسر دینا ہے بٹ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اسٹرنگ میں کی جگہ ہم نل دے دیں اور جو پرابلم ہے وہ ایک پیرامیٹر کے تھرو واپس دے دیں اس طرح کے کئی سینیریوز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ملٹیپل ویلیوز واپس دینی ہو سکتی ہیں تو ہم ایسے کیسز میں ایک آؤٹ پیرامیٹر یوز کر سکتے ہیں تیسرا کیس تیسرا جو اسپیشل ایٹریبیوٹ ہے وہ ساتھ ہم پیرمس کا لکھ سکتے ہیں P A A R M S params اور یہ سی شاپ کا ویریبل آرگومنٹس کا طریقہ ہے تو اس کی میں ایگزامپل دکھاتا ہوں اس ایگزامپل میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک فنکشن لکھا ہوا ہے ویو ایڈریسز کا اور اور اس میں پیرمس ایک اسٹرنگ کی پاس ہوئی ہوئی ہے نیمس اور اس کے بعد اس کا کوڈ کیسے کام کر رہا ہے for each string name in names یعنی اس ارے میں جتنی نیمس ہیں ان ساروں کو وہ پرنٹ کر دے اب کوشچن یہ کہ پیرمس لکھنے سے فرق کیا پڑا پیرمس لکھنے سے اسے صرف کال کرنے کے طریقے میں فرق پڑا اگر ہم یہ پیرمس نہ لکھتے تو اسے کال کرنے کے لیے ہم ویو ایڈریسز اور اس سے پہلے ہم ایکچولی ایک اسٹرنگس کی ارے بناتے اور اسے انیشلائز کرتے جو تین چار اسٹرنگس ہم نے بھیجنی ہیں اس سے اور وہ پاس کر دیتے تب بھی کام چل جاتا لیکن اب یہ پاسبل ہے کہ ہم ویو ایڈریسز کال کریں اور اس کے پیرنتھسز یعنی اس کی پیرامیٹر لسٹ کے اندر ڈائریکٹلی ہم اسٹرنگ کی لسٹ دے دیں یعنی اسٹرنگ ایک اسٹرنگ کاما دوسرا اسٹرنگ کاما تیسرا اسٹرنگ کاما چوتھا اسٹرنگ اور اس کو ارے میں کنورٹ کرنا یہ سارا سی شیپ خود ہینڈل کر لے گی تو ہم نے ابھی دیکھا کہ پیرامیٹرس کس طریقے سے ملٹیپل پیرامیٹرس پاس کر سکتے ہیں ہم نے میتھڈس ان جنرل دیکھے ہیں انسٹنس میتھڈس کلاس میتھڈس لکھتے کیسے ہیں آرگومنٹس کیسے پاس کرتے ہیں ریٹرن ویلیو کیسے یوز کرتے ہیں ڈاٹ آپریٹر کیا ہوتا ہے کیسے یوز ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے کنٹرول اسٹرکچرس دیکھے کون کون سے while do while for for each اس سے پہلے ہم نے مین برانچنگ کی چیزیں دیکھیں ایف اور سوئچ اور اس سے پہلے ہم نے ایک ہیلو ورلڈ کا پروگرام بنایا اسے ویژول اسٹوڈیو اور کمانڈ لائن دونوں سے چلا کے دیکھا تو اب آپ اس قابل ہیں کہ اب آپ ویژول اسٹوڈیو کے ساتھ ان کنسٹرکٹ سے بیسک ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں آپ ایسی ایگزامپلس کر سکتے ہیں جو آپ نے سی پلس پلس میں یوز کی ہیں اور ان ایگزامپلس کو سی شارپ میں چلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے چلتی ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑے سے ایڈوانس سی شارپس کے ٹاپک ڈسکس کریں گے اور ان پہ بلڈ اپ کر کے مور کمپلیکس اپلیکیشنس بنائیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ